بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے